بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا ایٹینتھ لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کے آج کے لیکچر میں موجود ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے میں یہ چاہوں گا کہ گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کی طرف دیکھ لیا جائے لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا لاسٹ لیکچر میں that was how to convert N N F A to corresponding F A method third ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے N F A with Kleene theorem اس کا ریلیشن تھا کہ N F A and Kleene theorem اور کلین سیرم کا پارٹ تھری تھا اور اس سلسلے میں نے میتھڈ ون اور میتھڈ ٹو ان کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھا تو اس کی تفصیل آئیے دیکھ لیتے ہیں so we last time discuss converting N F F A A to method three method three اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرانزیشن ٹیبل کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ گیون ایف اے کو این ایف اے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانزیشن ٹیبل بنا لیا جائے اور اس میں جو اسٹیٹس ہوں وہ ان کے لیبلز بھی ہم نے Z one Z two Z three اس طرح سے لیے تھے اور ایگزامپلس بھی کی تھیں اس کے بعد ہم نے N F A and Kleene theorem کی بات کی تھی کہ how does N N F A helps in proving Kleene's theorem part three تو پارٹ تھری تھا کہ we can build N F A corresponding to given regular expression اور اس کو این ایف اے کی مدد سے ہم نے اپروو کیا تھا اور میتھڈ ون میں ہم نے یہ کہا تھا کہ if the regular expression are quite simple we can construct their N F A's directly and then N F A's can be converted to F A's so the F A's will be required F A's method two کی ہم نے بات کی تھی N F and Kleene theorem method two اور اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ some time the regular are quite complicated اور ان کی ڈائریکٹ این ایف ایز نہیں بنائے جا سکتے تو will be decomposing the given regular to simple ones and using their corresponding F A's we can build N F N F A corresponding to union of union of F A's concatenation of F A's and closure of given F A تو اس طرح سے جو این ایف اے ملے گا اس کو واپس ایف اے میں کنورٹ کر لیں گے اور وہی F A required F A ہوگا اور لاسٹ ٹائم ہم نے میتھڈ ٹو کا فرسٹ پارٹ یعنی N F A corresponding to union of F A اس کی ایک ایگزامپل ہم نے کی تھی یونین کے سلسلے میں اور ہم مزید ایگزامپل ابھی دیکھیں گے عزیز طلبہ لاسٹ ٹائم ہم نے این ایف اے سے ایف اے کو کنورٹ کر یوز کرنے کی بات کی تھی اور اس کا سیکنڈ میتھڈ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں میں ایک ہی ایگزامپل آپ کو دے پایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایگزامپل ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو آئیے اس ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں N F A and Kleene's theorem example تو ایگزامپل کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں so we are given example of a F A one and F A two یہ دونوں ایف اے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ان کے یونین کے کورسپونڈ ایک این ایف اے بنایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا F A that's accept the language of strings containing double A and the second F A accept the language of string containing triple A اور ٹریپل بی یہ لینگویج کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا تاکہ ایف اے اور لینگویج کا جو سلسلہ ہے وہ میں جاری رہے اور وہ آپ اس کو پختہ کرتے رہے اب جو میتھڈ آپ کو بتایا گیا تھا last time how to build an N F A corresponding to the union of language تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نیکسٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس نیکسٹ ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ according to the method discussed earlier وہ introduced a new initial state and یہ انیشل اسٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں مائنس کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور وہ دونوں ایف ایز بھی آپ یہاں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جن کی states P Q and plus اور دوسری طرف جو لوور ایف اے ہے with the labels one two three four five and six یہ وہی ایگزیکٹلی ایف ایز ہیں جن کے یونین کے لیے ہمیں این ایف اے بنانا ہے اب ہم نے صرف ایک انیشل اسٹیٹ ایڈیشنل کرا دی اور جو ایگزٹنگ انیشل اسٹیٹس تھیں ان کے نیگیٹو سائن ریموو کر دیے اور اس طرح سے ان کا انیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا اور یہ just non final non initial state رہ گئی اب ہمیں چونکہ اس نئی اسٹیٹ کے لیے ٹرانزیشن کو شو کرنا ضروری ہے both for A and B لیکن چونکہ دونوں ایف کو یوز کرنا تھا اس لیے اے کے لیے بھی دو ٹرانزیکشن ہوں گی اور بی بھی دو ٹرانزیکشن ہوں گی اب اے کی دو ٹرانزیکشن ایف اے ون اور ایف اے ٹو کی انیشل اسٹیٹ کی اے کی ٹرانزیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی ہے تو ایف اے ون کے اعتبار سے if you read A at P will be moving towards Q and with respect to FA2 if read read A at 1 will be moving towards 2 تو یہ دو کمبینیشن ملے ہمیں تو اس اعتبار سے ہمیں when we read A at the new initial state will be moving toward Q and two دو طرف ہم موو کریں گے اور direct similarly we have to show two transition for B at this new initial state اور یہ دونوں ٹرانزیشن دونوں ایف ایس کو سامنے رکھ کر انیشل اسٹیٹس کو سامنے رکھ کر تو چونکہ ان کی آسانی کے لیے لوپ کا مطلب یہی کہ we will be moving towards P تو یہ ورڈنگ آسان رہے گی اور آپ کو طے کرنا آسان رہے گا کہ انیشل کو فرسٹ ایف اے کے اعتبار سے کس کو ملانا ہے ہم نے بی ریڈ کرتے ہوئے اس نئی انیشل اسٹیٹ کو پی سے ملا دیا and with respect to F A two if you read B at the original initial state which is one تو اگر اس کو سامنے رکھیں تو will be moving to three تو اس طرح سے ایک ٹرانزیشن نیو انیشل اسٹیٹ کی بی کے لیے تھری کی طرف بھی بنانا ضروری ہوگی اور ہم نے یہ بنا دی اور یہی وجہ ہے کہ دو دو ٹرانزیکشن ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انیشل اسٹیٹ پہ نان ڈیٹرمنزم کریٹ ہو گیا تو ایگزیکٹلی exactly یہ این ایف اے ہے اور ہم کلیم کر رہے ہیں کہ this N F A is to F A one union F A two میں یہ بتاتے چلوں کہ ہم ایک سے زیادہ این ایف اے بنا سکتے ہیں دوسری بات ہم نے F A one union F A two کی بات کی یہ ہم شارٹلی نوٹیشن یوز کر رہے ہیں بیسیکلی ایف اے کے درمیان یونین یوز نہیں کی جا سکتی uh, نہیں کی جاتی ویسے بھی تو یہاں مراد یہی ہے کہ ہم ایک ایسا این ایف اے بنانا چاہ رہے ہیں which accept the union of language language is accept by these F A عزیز طلبہ ابھی ہم نے ایک ایگزامپل اور دیکھی جبکہ ایک ایگزامپل ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہیں ایسے ایف اے کی یونین کے کورسپونڈ این ایف اے بنانے کے لیے تو میرا ہمیشہ یہ ٹارگٹ رہا کہ لیکچر کے دوران کوئی نہ کوئی نان کیڈٹ ٹاسک آپ کو دے دی جائے تاکہ آپ کا خود بھی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے جو پوٹینشیل ہے وہ تھوڑا سا امپروو ہو سکے اور اپنے آپ کو ایسیس کر سکیں نو ڈاؤٹ میں ٹاسک کا جو سولوشن ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں دے دوں گا تو اسی سلسلے میں میں ایک ٹاسک دینا چاہوں گا so this is a task which is basically we have to build an N F A corresponding to R one plus R two اور یہاں مراد ریگولرسپیشن کا ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ چونکہ این ایف اے اور کلین سیرم کی بات ہو رہی تھی اور کلین سیرم کے پارٹ تھری کی بات ہو رہی تھی اور پارٹ تھری ریگولرسپریشن کے کورسپونڈ ہے تو اس لیے یہاں بجائے ایف اے کی یونین کہنے کے ہم نے ریگوسپیکشن کا سم کہہ دیا از دا سیم تو اس کے لیے اس ٹاسک کو ذرا دیکھ لیتے ہیں using the F corresponding to R one to A plus B star double A plus double B into A plus B star and R two equal to A into A plus B star build and N F A corresponding to R one plus R two یہاں اس کا میں نے اسٹائل تھوڑا سا بدلا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ بجائے ایف ایس دے دیے جاتے آپ کو کہا جاتا ان کے یونین کے لیے ایف اے بنائے آپ کو ریگولرسپیشن دے دی گئی اور یہ ریگولرسپیشن بڑی ویل نون ریگولر ہیں آپ ان کے ایف اے آلریڈی جانتے ہیں تو اس کے لیے این ایف اے ان کے یونین کے لیے این ایف اے آپ بنائیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی ہم نے میتھڈ ٹو کے سلسلے میں N F A corresponding to union of F A بتایا گیا آپ کو کہ کس طرح سے ایک single new initial state introduce کرا کے ہم ایک این ایف اے بنا سکتے ہیں اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ N N F F A A ایسا جس میں نان نظر آ رہا ہے آپ کو میں بتا چکا تھا شروع میں کہ every F A can also be consider to be N F A لیکن یہاں یہ ایگزیکٹلی exactly ایک این ایف اے ہی ہے اور نان ڈیٹرمنیزم نظر بھی آ رہا تھا تو یونین کے سلسلے میں ہم نے بات کی اور ہم شروع میں کہہ آئے تھے کہ ہم کسی بھی ریگولر اسپیشن کے لیے ایف اے بنانے کے لیے این ایف اے کو یوز کر سکتے ہیں اگر دو ایف اے کی یونین کے لیے این ایف اے بنایا جا سکتا ہو دو ایف اے کینکیٹینیشن کے لیے این ایف اے بنایا جا سکتا ہو اور کسی ایف اے کے کلوئر کے لیے این ایف اے بنایا جا سکتا ہو تو یونین کی ہم نے اب تک بات کی ہے اسٹوڈینٹس uh, یونین کے بعد اگلی باری کینکیٹینیشن کی ہے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا can we build an N F A corresponding to concatenation of two F A so the answer is yes so N F A building an N F A corresponding to concatenation of two F A اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا اس میتھڈ میں کہ کس طرح سے ہم کو ایک ایسا این ایف اے بنائے جو دو ایف اے کینکٹینیشن کے کورسپونڈ ہو یہاں مراد ایف ایز کینکٹینیشن سے ان کی لینگویجز کی کینکٹینیشن مراد ہے کہ وہ لینگویج ایکسپٹ کر سکے این ایف اے جو ان کی لینگویجز کی کینکٹینیشن سے ملتی ہے تو اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں N F A corresponding to the concatenation of F As so the method is discussed here introduce an additional each letter concatenating each final state of first F A تو definitely how to link first F A the second first F A کی final state second F A کی انیشل اسٹیٹ کا بھی کام کر سکے تاکہ ہم اس کو لنک کر سکیں تو لنک کرنے کا طریقہ یہی ہو سکے گا کہ جو فرسٹ ایف اے کی جتنی بھی فائنل اسٹیٹس ہیں ان پر ایڈیشنل ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرائی جا سکیں اب یہ ایڈیشنل ٹرانزیکشن کتنی ہوں گی جتنے لیٹرس ہوں اگر الفابیٹ میں دو لیٹرس ہیں تو آپ کو دو ایڈیشنل ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرانی ہے ایڈیشنل سے میری مراد یہاں یہ ہے چونکہ گیون ایف اے کو یوز کر رہے ہیں فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹ پہ ہر لیٹر کے لیے تو آلریڈی ایگزٹ کرتی ہم نے تو ان کی موومنٹ کا بھی فیصلہ کرنا ضروری ہے اب یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے اس کا ٹارگٹ بڑا آسان ہے فرسٹ ایف اے کی ہر final state second F A کی انیشل اسٹیٹ کی طرح بہیو کرے اب سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کی طرح بہیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ پہ اے کے لیے ٹرانزیکشن جس طرف جا رہی ہے فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس کے اے کی نیو ٹرانزیکشن بھی اس طرف جانا چاہیے اسی طرح سے سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ بی کے لیے ٹرانزیکشن جس طرف جا رہی ہے فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹ کی newly introduced transition for B بھی اسی طرف جانا ضروری ہے تو یہ ایک میجر پوائنٹ ہے جو ذہن میں بٹھانا ہے اور یہ فرسٹ ایف اے کی تمام فائنل اسٹیٹس پر ہم نے اس کو امپوز کرنا ہے اور بعد میں فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس اور سیکنڈ ایف اے کا انیشل اسٹیٹس ریموو کر دینا ہے آئیے اس کو ذرا ورڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ remove the negative sign of each of final states of first F A final states اس لیے کہہ دیا کہ ایف اے میں ایک سے زیادہ فائنل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں and negative sign of initial state of second F A second F A میں چونکہ ایک ہی انیشیل اسٹیٹ ہوگی اس لیے صرف انیشیل uh, اسٹیٹ کی بات کی it will create non determinism at final states of first F A each of the final states آپ کہہ سکتے ہیں and hence results and N F A no hand N F A this obtained will be the required N F A تو اس طرح سے جو این ایف اے ملے گا that will be required N F A dear students جو کچھ بتایا گیا یہ تھوڑی سی بات کمپلیکیٹڈ بھی ہو گئی اور ایبسٹیکٹ بھی ہو گئی نو ڈاؤٹ آپ چاہ رہے ہوں گے کوئی ایگزامپل سامنے آ سکے لیکن بیسیکلی ایگزامپل کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس میں کچھ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا جائے وہ یہ کہ there are four possibilities when you in two languages suppose you have language L one and language L two اور آپ ان کو اسی ترتیب میں کینکٹینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو four possibilities are there with respect to the existence of null string کے حوالے سے پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں میں نلسٹنگ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی کینکٹینیشن میں نلسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہوگی اسی طرح سے ایل ون میں اگر نل اسٹنگ آ رہی ہے تو اب آپ سوچ کے بتائیں کہ what's true about the string of L no doubt every string of L two will belong to L one two کیونکہ نل اسٹنگ ایل ٹو کی تمام اسٹنگ سے پہلے جب لگے گی it will make no change اور اس طرح سے ایل ٹو کی تمام اسٹنگس اس کینکیٹینیشن والی لینگویج میں آ جائیں گی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا third possibility when second language contain null string اب سیکنڈ لینگویج میں اگر نل اسٹنگ آ رہا ہے اور اس کو فرسٹ لینگویج سے کنکیٹینیٹ کریں گے تو فرسٹ لینگویج کی تمام اسٹنگس کنکیٹینیشن کا پارٹ بن جائیں گی تو اس صورت میں این ایف اے میں ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوگا اینڈ لاسٹلی بوتھ کنٹینس تو جو کنکیٹینیشن والی لینگویج آ رہی ہے اس میں بھی نلسٹنگ ایکسپٹ ہونا ضروری ہے اب ان پوائنٹس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا اس کو آئیے دیکھ لیتے ہیں so there is a note regarding these four possibilities میں وہ یہاں لکھ رہا ہوں it may be note F first F A accept the null string then every string accept by the second F A must be accept by the concatenation of F As میں نے اس سے پہلے آپ کو لینگویجز کی بات کر بتائی تھی یہاں اسی کو ایف ایز کی شکل میں بتایا جا رہا ہے this situation will automatically be accommodated using the method discussed early جو میتھڈ آپ کو بتایا گیا کنکٹینیشن کا وہ اس سچویشن کو آٹومیٹیکلی اکوموڈیٹ کر لے گا تو اس لیے آپ کو اس کے لیے کوئی اسپیشل سے میتھڈ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی چینج نہیں ہوگی however if the second F A accept null string then every string accept by first F A must be accept by the required F A as well اب یہاں یہ بھی ضروری ہو گیا کہ جو نیا این ایف اے ہم بنا رہے ہیں اس میں فرسٹ ایف اے کی تمام اسٹنگ ایکسپٹ ہوں میتھڈ کے مطابق ہم نے فرسٹ ایف اے کی تمام فائنل کے پوزیٹو سائن ریمو کر دیے تھے اور ایسا کرنے سے فرسٹ ایف اے کی اسٹینگز اس نئے این ایف اے میں ایکسپٹ نہیں ہو سکے گی تو اس کیس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میں نے کیا لکھا ہے this target can be achieved as while introducing new transaction first F A the positive signs of these state will not be removed ہم ان کو ریمو نہیں کریں گے ایسا کرنے سے جو بھی اسٹینگ فرسٹ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہوگی وہ اس کے فائنل پر جا کر اینڈ ہو جائے گی کیونکہ پوزیٹو سائن وہی ہیں مزید دیکھتے ہیں lastly if both F A accept the null string then the null string must be accepted by the required F A یہ جو ہمارا ایف اے یہاں میں کہنا چاہوں گا ریکوائرڈ ایف اے سے مراد بیسیکلی ٹارگیٹ تو ہمارا ایف اے ہی بنانا ہے جو ہم تھرو این ایف اے بنائیں گے تو اس لیے یہاں ریکوائرڈ ایف اے کا ذکر آ گیا اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیسیکلی این ایف اے بنائیں گے اور پھر اس کو ریکوائرڈ ایف اے میں کنورٹ کریں گے تو اب اس کو بھی ہم کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے تو this situation will automatically be accommodated as the second F A accept the string کیونکہ سیکنڈ ایف اے پر اگر نلسٹنگ آئے تو ہم فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس کو فائنل رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آٹومیٹیکلی فائنل رہے گا اور چونکہ فرسٹ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ فائنل رہے گی تو اس طرح سے نلسٹنگ ایکسپٹ ہو جائے گی hence the positive sign of final state of first F A will not be removed dear students یہ بڑی لمبی بات ہو گئی اور یقیناً آپ انتظار میں کہ ایگزامپل دکھائی جائے تاکہ یہ جو پاسبلٹیز بتائی جا رہی ہیں ان کو پریکٹیکلی دیکھ لیا جائے تو ان ایگزامپلس کو دیکھ لیتے first example no F A یعنی میں نے بتایا تھا کہ چار پاسبلٹیز ہیں تو فرسٹ پاسبلٹی ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے کسی میں بھی اسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہو رہی and you are very much these two F F A one F A two آپ کو پہلے ہی پتا ہے اب اس کے لیے ہم کینکیٹینیشن کا این ایف اے بنانا چاہ رہے ہیں میتھڈ آپ کو بتایا جا چکا ہے آئیے اس این ایف اے کو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ڈائگرام میں تو ان دونوں ایف ایز کو ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پہلے بنا دیا گیا پی کیو آر یہ فرسٹ ایف اے ہے اور one two three four five six level والا جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ ایف اے اب according to rule first F A کی تمام فائنل اسٹیٹ کے پوزیٹو سائن ریمو کرنا ہوتے ہیں اور سیکنڈ ایف اے کی چونکہ ایک ہی انیشل اسٹیٹ ہے اس کا نیگیٹو سائن ریمو کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا اس کے علاوہ فرسٹ ایف اے کی تمام فائنل اسٹیٹس جو ہمارے کیس میں صرف ایک ہی ہے ان پہ دو نئی ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرانی ہے one for A and other for B اور ان ٹرانزیکشن کو سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کے اے اور بی کے کورسپونڈ ہی بنانا ہے یعنی سیکنڈ ایف اے میں انیشل اسٹیٹ جو کہ ون ہے اگر اے آئے تو کس طرف موو ہوتے ہیں ٹو سو آر کے لیے بھی جب اے آئے تو will moving towards two R was the formal final state تو اس پہ جو ایڈیشنل ہم نے ٹرانزیکشن ریڈیوس کرائی ہے اس کو ٹو سے ملانا ضروری تھا جیسے کہ بتایا گیا تھا اسی طرح سے اب اسی اسٹیٹ پر بی کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس ٹرانزیشن کو ایف اے ٹو کی انیشل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن سے میچ کرانا ہے یعنی ایف اے ٹو کی جو انیشل اسٹیٹ تھی اولڈ اسٹیٹ اسٹارٹ اسٹیٹ اس پر بی کی جو ٹرانزیکشن وہ تھری کی طرف موو ہو رہی تھی تو یہی کورسپونڈنس ہم نے اسٹیٹ آر اور لیٹر بی کے لیے ہم نے مینٹین رکھنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر سے ایک transaction with label B towards three جا رہی ہے تو ہم نے جو final state F A one کی تھی جس کا لیبل آر تھا نا it behaves like the initial state of F A two تاکہ یہ دونوں ایف اے لنک ہو سکیں آپس میں اب جو بھی اسٹرینگ پی سے اسٹارٹ ہوگی جب تک وہ سکس پر اینڈ نہیں ہو جائے گی یا اس کا کوئی سکسیسفل پاتھ نہیں مل جائے گا سکس کے لیے ایک ہی فائنل ہے وہ ایکسپٹ تصور نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی جتنی بھی یہاں ہو سکیں گی یا سکسیسفل پاتھ ٹریس کر سکیں گی وہ ان دونوں ایفیز میں ایکسپٹ ہونے والی اسٹنگس کی کسی نہ کسی پیئر کی کنکیٹینیشن ہو سکے گی عزیز طلبہ یہ ایگزامپل جو آپ کو دکھائی گئی نو uh, ڈاؤٹ no دیکھنے میں بڑی کمپلیکیٹڈ سی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ میتھڈ اپنے ذہن میں رکھیں تو اس میں کنفیوژن یا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہم نے جسٹ دونوں ایف کو ساتھ ساتھ بنا دیا اور ٹارگیٹ کے مطابق فرسٹ ایف اے میں جتنی فائنل اسٹیٹس تھیں ہمارے اس کیس میں ایک ہی فائنل اسٹیٹ تھی اس کو سیکنڈ ایف اے کی اسٹیٹ کی طرح بہیو کروانا تھا اور اس کے لیے نئی ٹرانزیشن انٹروڈیوس نئی ٹرانزیشن کے لیے ٹارگیٹ ذہن میں رکھنا ہے ورنہ اس فائنل اسٹیٹ پہ دونوں کی ٹرانزیشن آلریڈی ایگزٹ کر رہی تو اس کے علاوہ چونکہ ہم نے نئی ٹرانزیشن شو کرنی تو ان ٹرانزیکشن کا تعین کرنے کے لیے ہم نے یہ طے کرا دیا کہ اب سیکنڈ یعنی نیو ٹرانزیشن جو بنانی ہے وہ اس طرح سے ہوں جیسے final state first F A کی final state that behaves like the of second F A اب behave like of second F A بڑا سمپل ہے سیکنڈ ایف اے کو ہم نے سامنے رکھا اس کی جو فارمر انیشل اسٹیٹ تھی فارمل اس کو ہم نے uh, دیکھتے ہوئے اس کی اے اور بی کی ٹرانزیشن جس طرف موو کر رہی تھی جس سے کنکیٹینیٹ ہو رہی تھی مل رہی تھیں ہم نے اس نئی ٹرانزیشنس کو بھی ان اسٹیٹ سے ملا دیا اور اسی وجہ سے فرسٹ ایف اے کی اس فائنل اسٹیٹ پر نان ڈیٹرمنیزم کریٹ ہو گیا جیسے کہ بتایا گیا تھا so you can check yourself آپ دونوں ایف ایز میں ایکسپٹ ہونے لیں پک کریں ان کو کینکٹینیٹ کریں یو ویل اسٹرنگ اس کو رن کریں اور چونکہ این ایف اے ہے you may have more than one there must exist at least one successful path تب وہ اسٹنگ ایکسپٹ ہوگی اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہمارا پروسیس ٹھیک ہے میں نے کوشش کی ہے آپ بھی چیک کریں ڈفرنٹ اسٹنگس لیں جو کنکیٹینیشن کی لینگویج کو بلونگ کرتی ہوں ان کو اس این ایف اے پر رن کریں they must have at least one successful path اور کچھ ایسی اسٹرنگ بھی لیں جو کنکیٹینیشن لینگویج کو بلونگ نہیں کرتی ان کو بھی رن کریں they are must not exist ایک بھی پاتھ ایگزٹ نہیں کرنا چاہیے وچ از سکسیسفل پاتھ تب بھی وہ ریجیکٹ ہو سکیں گی تو جب بھی ہم کسی اسٹرکچر کو کسی لینگویج سے ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ہم ٹو وے چیک کرتے ہیں اور ٹو وے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایکسپٹ اس لینگویج کو بلونگ کرتی ہوں اور اس لینگویج کو بلونگ کرنے میں تمام اسٹنگ اسٹرکچر میں ایکسپٹ ہوتی ہوں یہ بڑی شروع سے میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں تو یہ ہم نے ایک ایگزامپل ابھی دیکھی جس میں ایسے ایف ایز لیے تھے جن میں کوئی بھی F A null string accept نہیں کر رہا تھا جبکہ میں چار پاسبلٹیز آپ کو بتا کر آیا ہوں اب ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں یہ ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دو F A F A one F A two and F A two accept null string یہ وہ پاسبلٹی ہے کہ دونوں ایف اے میں سے جو سیکنڈ ایف اے بیسیکلی ہمارا ٹارگیٹ یہاں یہ تھا کہ second F A null string accept کر رہا ہے اور چونکہ second F A null string accept کر رہا ہے اور میں بتایا ہوں کنکیٹینیشن آف لینگویج میں فرسٹ ایف اے کی جو ہونے اسٹنگز ہیں وہ ساری کی ساری اس کو بلانگ کریں گی تو اس کو اکوموڈیٹ کرانا ضروری ہے ہم نے اس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرایا وہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں جی یہ دونوں ہم نے ایف ایز اس میں اور ٹارگیٹ تب بھی کا یاد ہوگا میں کہتا کہ for each final first F we have to introduce new additional transaction for both the letters because we have two letters تو دونوں کے لیے ایڈیشنل ٹرانزیکشن بنانی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنل اسٹیٹ ہے فرسٹ ایف اے کی وچ از لیبلڈ آر اس کا فائنل اسٹیٹس ریموو نہیں کیا گیا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں کہ the second F A accept null string every string accept by first F A must be accept by the required N F A as well تو یہ جب ہی ممکن تھا کہ فرسٹ ایف اے کی تمام فائنل اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹس ہی رہنے دیا جائے تو اس لیے ہم نے اس کا پازیٹیو اسٹیٹس ختم نہیں کیا پازیٹیو سائن ریموو نہیں کیا اور فائنل اسٹیٹس برقرار رکھا دوسری بات جو نئی ٹرانزیشن انٹروڈیوس کرانی ہے اس فائنل اسٹیٹ پر وہ لیٹر اے اور بی کے لیے ہیں اور وہ اس طرح سے دکھانی ہے so that this state should behave like the initial state of second F A اب سیکنڈ ایف اے کی جو انیشل اسٹیٹ ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکس ہے اور وہ فائنل بھی ہے تو اس کا ہم نے انیشل اسٹیٹ ختم کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو رول فائنل برقرار رکھا ہوا ہے تو اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے اے اور بی کی ٹرانزیکشنس کو دیکھنا ہے اب سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ جس کا لیبل ایکس ہے اس میں اے اور بی کی وائی کی طرف جا رہی ہیں تو ہم نے فرسٹ کی فائنل کے لیے جو نئی ٹرانزیشن انٹروڈیوس کرانی ہے وہ بھی ہونی چاہیے یعنی ان کو بھی وائی سے ملانا ہے تو ہم نے دونوں لیٹرز اے اور بی کے لیے ہم نے اس نئی ٹرانزیشنز کو وائی سے ملا دیا اس کے علاوہ ہم نے سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کا نیگیٹو سائن بھی ریموو کر دیا وہ تو کرنا ضروری تھا اب وہ آپ نے دیکھ لیا اب جو نیا اسٹرکچر آیا ہے اس اسٹرکچر میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آر پہ نان ڈٹرمنیزم موجود ہے لیٹر اے کے لیے دو ٹرانزیشنز لیٹر بی کے لیے دو ٹرانزیشنز اور یہ ایگزیکٹلی این ایف اے ہے اس میں نان ڈیٹرمنیزم نظر آ رہا ہے اور جس اسٹیٹ پر نظر آ رہا ہے میں نے اس کو بتا دیا وہ اسٹیٹ آر ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس این ایف اے جو ہم نے این ایف اے لیا ہے اس میں ایکسیپٹ ہونے اسٹنگس کا ٹارگیٹ آپ کے ذہن میں رہے اور جو گیون ایف اے میں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں اسٹنگس ان کو سامنے رکھا جائے اس طلبہ اس ایگزامپل میں ہم نے دو ایف اے کینکٹینیشن کے لیے ایک این ایف اے بنایا اور اس چیز کا خیال رکھا کہ سیکنڈ ایف اے میں نل اسٹنگ ایکسیپٹ ہو تاکہ اس پاسبلٹی کو دیکھ لیا جائے اور چونکہ رول کے مطابق جب بھی ایسا ہو فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس جتنی بھی ہیں ان کا فائنل اسٹیٹس برقرار رکھنا ضروری ہے یہ میجر چینج ہے عام میتھڈ میں جن میں نلسٹنگ سیکنڈ ایف اے میں نہ ایکسیپٹ ہو رہی ہو اس میں اور اس میں جو ایسا پیئر جس کے سیکنڈ ایف اے میں نلسٹنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہو تو یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا اسی لیے اس کی ایک اسپیشل ایگزامپل آپ کو دکھا دی گئی اب میں یہ چاہوں گا کہ پھر وہی کام کر کے دیکھیں کہ پہلے تو آپ کو دونوں ایف کی لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے کہ لینگویج کون سی ایکسپٹ کر رہے ہیں number one number two concatenation of language میں کس قسم کی اسٹرنگ آئیں گی اس کا جاننا بہت ضروری ہے ادروائز آپ اس این ایف اے کو چیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ این ایف اے دونوں ایف ایس میں ایکسپٹ ہونے والی لینگویجز کی کینکیٹینیشن کو ایکسپٹ کرتا ہے اگر کنکٹینیشن والی لینگویج کا پتہ چل جائے تو ہی ہم بتا سکیں گے کہ کون سی اسٹینگس اس میں ایکسپٹ ہونی چاہیے تو کنکٹینیشن کے اعتبار سے بتاتا چلوں بہت پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ concatenation of languages is a language consisting of strings beginning with the strings of language one ending in the string of language two لیکن ہمارے اس کیس میں سیکنڈ لینگویج میں نل اسٹنگ آ رہی تھی اس لیے کنکیٹینیشن میں فرسٹ لینگویج کی تمام اسٹنگ ایگزٹ کرتی ہوں گی تو اس کو بھی سامنے رکھیں اور اب کنکیٹینیشن والی لینگویج کی ڈفرنٹ اسٹنگس خود سے بنائیں اور ان کو اس این ایف اے پہ رن کریں اور این ایف اے میں ایکسپٹ ہونے کے لیے اس اسٹنگ کے لیے کم از کم ایک سکسیزفل پاتھ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ ایسی اسٹنگ کو بھی پک کر لیں جو لینگویج کو بلونگ نہیں کرتی اور ان کو بھی رن کر کے دیکھیں ان کے لیے کوئی بھی سکسیزفل پاتھ ایگزٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پریکٹس آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں خود سے ایف اے بنائیں ایک اور ایگزامپل لیں اور آپ اس کے لیے اسی پروسیجر کے تحت این ایف اے بنائیں اور اسی طرح سے جو ریکوائرڈ لینگویج ہے اس کو اس کی اسٹینگس کو چیک کریں کہ وہ ایکسیپٹ ہو رہی ہیں نہیں اور جو بلونگ نہیں کرتی اس لینگویج کو ان کو بھی چیک کریں کہ وہ ریجیکٹ ہونا ضروری ہیں تو ہم نے ابھی دو پاسبلٹیز ڈسکس کی پہلی پاسبلٹی میں دونوں ہی لینگویجز میں نرسٹنگ ایکسپٹ میں پارٹ نہیں تھی یا دونوں ایف میں نرسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی اور دوسرے میں ہم نے سیکنڈ ایف اے میں نرسٹنگ ایکسپٹ ہونے والی پاسبلٹی کو سامنے رکھا اب تیسری پاسبلٹی اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دونوں ایف اے نرسٹنگ ایکسپٹ کرتے ہوں تو پھر این ایف اے بناتے ہوئے کیا خیال رکھا جائے گا آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں so this an example when both accept string آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف اے ون آپ کے سامنے ہے اور ایف اے ٹو بھی آپ کے سامنے ذرا یاد کریں کہ ایف اے ٹو کس لینگویج کا ایف اے ہے جی آپ کو یاد آیا یا نہیں یہ میں نظر آ رہے ہیں کالم کی شکل میں ایز آپ کو لیبل میں رو کی شکل میں آ رہے ہیں اچھا ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ اگر ان بیز کو ایز سے ریپلیس کر دیا جائے then what will be the change in the language accept by this structure چھوٹا سا کوشچن میں نے آپ کو دے دیا آپ نے پر زور لگائیں اور دیکھیں اور یقیناً آپ جان لیں گے اور اس میں جو لینگویج ایکسیپٹ ہو رہی ہے میں بتا ہی چلتا ہوں چونکہ یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں کہ جس کا جواب نیکسٹ بتایا جائے یقیناً اس یہ ایون ایون لینگویج ہی ایکسپٹ کرے گا تو ضمن میں نے آپ کو یہ بتا دیا نا what's to about F A one F A one میں کس قسم کی اسٹنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہیں تھوڑا سا امتحان ہو گیا آپ کا زور دوڑائیے زور لگائیں اور دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جو لیکچرز ہم نے ڈسکس کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی ایک نل اسٹنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہے اور کوئی بھی ایسی اسٹنگ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی جن کی لینتھ آڈ ہے یعنی ون تھری فائیو سیون والی کوئی اسٹنگ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی جبکہ zero two four six eight والی تمام اسٹنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہیں جی ہاں یہ ایف اے جو لینگویج ایکسپٹ کر رہا ہے that's the language of strings of even length تو یہ دونوں ایف ہم نے دیکھ لیے اب میں چاہوں گا کہ ان کے کنکیٹینیشن کے لیے ہم بنانا چاہ رہے ہیں این ایف اے اور چونکہ سیکنڈ لینگویج میں نل اسٹنگ آ رہا ہے یا second F A null string accept کر رہا ہے اس لیے فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹ کو فائنل ہونا ضروری ہے تو اس کا فائنل اسٹیٹس ریموو نہیں کیا جائے گا اور چونکہ دونوں میں نل سٹرنگ ایکسپٹ ہو رہا ہے اس لیے کینکیٹینیشن میں نل سٹرنگ آ جائے گی اس کو ایکسپٹ ہونا ضروری ہے تو فرسٹ ایف اے کی انیشل کو فائنل رکھتے ہوئے یہ کام بھی ہو جائے گا اب ہم نے چونکہ فرسٹ ایف اے کی تمام فائنل اسٹیٹس کے لیے نئی ٹرانزیشن انٹروڈیوس کرانا ہوتی ہیں اور ہمارے اس کیس میں فرسٹ ایف اے کی ایک ہی فائنل اسٹیٹ ہے اور اتفاق سے وہ انیشل بھی ہے تو چونکہ فرسٹ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کا اسٹیٹس ختم نہیں کیا جاتا انیشل اسٹیٹس اس لیے نیگیٹو سائن برقرار ہے اور فائنل اسٹیٹس بھی رکھنا ہے چونکہ فرسٹ ایف اے کی تمام اسٹنگ ایکسپٹ ہونا ضروری ہے تو اس لیے یہ فائنل بھی ہے جبکہ سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کا انیشل اسٹیٹس ہم نے ختم کرنا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا یہ چینج بھی آپ دیکھ لیں اس نئی ڈائگرام میں اب جو نئی ٹرانزیکشن ہم نے شو کرنی ہے وہ سیکنڈ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس پر شو کرنا ہے اور اتفاق سے یہ فائنل اسٹیٹ انیشل بھی ہے اور فرسٹ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کا انیشل اسٹیٹر برقرار رکھنا ضروری ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے اب ان ٹرانزیشنز کا تعین کرنے کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نئی ٹرانزیشن اس طرح سے طے کی جائیں so that the final state of first F A should behave like the initial state of second F A اب سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ فی الحال انیشل نہیں رہی لیکن وہ اسٹیٹ برقرار ہے اور اس کی ٹرانزیشن باقی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو if we are at state one and we read A will be moving towards two تو یہ اسٹیٹس ہم نے کورسپونڈنس سامنے رکھنی ہے تو یہی کورسپونڈنس سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ایکس کو ٹو سے ملایا ہے ود لیبل اے اب اسی طرح سے ہم نے اسٹیٹ ایکس کو کے لیے بی کی ٹرانزیشن دیکھنا ہے جو ون کی بی کی ٹرانزیشن کے کورسپونڈ ہونی چاہیے اب اسٹیٹ ون کے جب ٹرانزیشن بی ہے that's move towards three تو ہمیں ایکس کے بی کے لیے بھی تھری کی طرف موو کرانا ہے جو ہم نے کرا دیا یہ دونوں ایڈیشنل ٹرانزیشنز ہم نے اس کے فائنل اسٹیٹ پر انٹروڈیوس کرائیں اور اسی کی وجہ سے یہ نان ڈیٹرمنزم کریٹ ہو گیا اور یہ N F A F A one and two F A two کے ایکولن تصور ہو سکتا ہے ان ٹو مراد بیسیکلی ان کے کورسپونڈنگ لینگویجز کی کنکیٹینیشن ہے اس لینگویج کے کورسپونڈ ہم نے این ایف اے بنایا ہے اس طلبا ابھی ہم نے کنکیٹینیشن آف ایف اے کے لیے این ایف اے کی بات کی اس کی تمام پاسبلٹیز کے لیے اگزامپل دیکھیں اور میں چاہوں گا کہ اپنے طور پر آپ خود سے بھی ایف ایز کی ایگزامپلز لیں ان کی ڈفرینٹ پاسبلٹیز لیں with respect to the acceptance null string اور ہمارا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ to build an N F A corresponding اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں so our target is to build an N F A corresponding to closure of given F A اب کلوئر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایکسپٹ ہونے والی لینگویج کا کلوجر اس کے کورسپونڈ اور لینگویج کے کروئر سے مراد میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہماری مراد تمام پاسبل کیمبینیشنز ہیں ان کی اس لینگویج کی اسٹینگس کی وتھ ود اسٹینگ کیونکہ وہ ایم ٹی کمبینیشن کہلاتی ہے تو اس لیے جب بھی ہم کسی لینگویج کا کلوئر لیں اس لینگویج میں اگر نل اسٹینگ ایگزٹ نہ کرتی ہو تو کلوئر میں آٹومیٹک آ جاتی ہے اور اگر آلریڈی ایگزٹ کرتی تو دو بار نہیں لکھی جاتی تو اس لیے کلوجر میں ہمیشہ نل اسٹنگ موجود ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کی تمام اسٹنگس اس کی لینگویج کو بلونگ کرنے والی اسٹنگس کے پاسبل کنکیٹینیشن سے حاصل ہوتی ہیں so this is not like just آپ ایل انٹو ایل کر دیں یہ اور چیز ہے آپ نے لینگویج کو اپنے سے ملٹیپلائی کر دیا کنکٹینیٹ کر دیا یہ closure is the all possible combination آپ دو اسٹنگ کو کنکٹینیٹ کر سکتے ہیں آپ تین کو کر سکتے ہیں آپ جتنی بار چاہیں کنکیٹینیٹ ایک ہی کو کر سکتے ہیں سو دیٹس دا کلوئر تو کلوئر کا کانسپٹ کلیئر ہو تو اس کا این ایف اے سمجھ میں آ سکتا ہے آئیے اس کا میتھڈ دیکھ لیتے N F A corresponding to the closure of N F A apparently it seems sense sense closure of N F A accept the null string so the required N F A may be obtain considering the initial state of given F A to be final as well یعنی عام طور پہ یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ انیشل کو فائنل کر دیں تو اسٹرنگ اگر پہلے ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی تو اب ایکسپٹ ہو جائے گی اور آٹومیٹیکلی جو باقی کی کمبینیشن ان کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے but this may allow the unwanted string to be accepted as well ضروری نہیں کہ جو کلوئر ہے ایسا کرنے سے وہ باقی صرف وانٹیڈ اسٹنگ ایکسپٹ کرے سم ٹائم انوانٹیڈ اسٹنگ بھی ایکسپٹ ہو جاتی ہیں جو ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہوتا for example N F A with two states accepting the language of strings defined over sigma A B ending in A میں نے اسپیشلی دو اسٹیٹس کی بات کی ہے اس کا ایک ایف اے تین اسٹیٹس کا بھی ایگزٹ کرتا ہے وہاں یہ پرابلم نہیں آئے گا لیکن دو اسٹیٹس والے ایف اے میں یہ پرابلم آئے گا کہ اگر آپ انیشل کو فائنل کر دیا تو تمام اسٹینگز ایکسیپٹ ہو جائیں گی جبکہ آپ نے اس کا کلوجر ایکسیپٹ کرانا تھا میں بتاتا چلوں کہ جو لینگویج آپ کو دکھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے وہ ہے language of string ending in A اس کے کلوئر میں صرف نل اسٹنگ کا اضافہ ہوگا جبکہ انیشل کو فائنل کرنے سے اینڈنگ ان بی بھی ایکسپٹ ہو جائیں گی اور اس طرح سے انوانٹیڈ اسٹنگ ایکسپٹ ہو جائیں گی تو یہ کوئی آسان بات نہیں کہ آپ جسٹ انیشل کو فائنل کر دیں اور کلوئر مل جائے گا تو اس کو میں نے اسپیشلی یہاں بتایا so if the initial state is pose to be final as well so unwanted string will be accept تو میتھڈ کیا ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں this to accommodate this situation introduce an initial state ایک نئی ہم انیشل اسٹیٹ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جس کو فائنل بھی رکھیں گے which should be final as well so that the null string is accepted تو نل اسٹنگ کو ہم سیپریٹ ایک اسٹیٹ سے ایکسپٹ کروا رہے ہیں اس کو انیشل اور فائنل تصور کر دیں گے and connect it with the state originally connected with the old start state of the for the same transition at the old start state then remove the negative sign of old start state یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ایکچولی یہ سارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی اسٹیٹ ہم نے انٹروڈیوس کرائی that should behave like the initial state of given F A اب یہ ٹارگیٹ آپ کو کنفیڈریشن میں بتا چکے ہیں کہ how state can behave like an initial state of some other F A تو یہاں ہم اسی ایف اے کی جو اولڈ انیشل اسٹیٹ تھی کیونکہ اس کا انیشل اسٹیٹس ہم ختم کر چکے ہوں گے اس کی طرح اس کو بہیو کروانا ہے یعنی اس کی اے اور بی ٹرانزیشن جن اسٹیٹس کی طرف جا رہی ہوں گی انہیں اسٹیٹس کی طرف ہم اس نئی اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کو ملا دیں گے تو یہ ٹارگیٹ بتایا گیا اور negative sign old start state کا ختم کرنا ہے تاکہ دو انیشل اسٹیٹ نہ ہو سکیں تو اس طرح سے نالسٹنگ بھی ایکسیپٹ ہو جائے گی and that will behave like the initial state of original F A لیکن اب اسٹنگ کے بعد اسٹنگ کنکٹینیٹ بھی ہو سکے وہ مرحلہ بھی باقی ہے تو اس کے لیے اس کی ہر فائنل اسٹیٹ کو اس کی انیشل اسٹیٹ کے طور پر بھی بہیو کرنا ضروری ہے جس کو لکھ دیا گیا ہے کہ introduce new transaction for each letter at each of the final state میں نے یہاں کہا ہے کہ انکلوڈنگ نیو فائنل اسٹیٹ ہم وہ پہلے ہی کر چکے ہیں یہ بات نیو فائنل اسٹیٹ جو ہم نے ابھی انٹروڈیوس کرائی تھی وہ پہلے اکوموڈیٹ ہو چکی تو اس لیے اس کو دوبارہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے those connected with the old start state اس کا مطلب یہی ہے کہ جو فائنل اسٹیٹس ہیں ان کا اسٹیٹس اس ایف اے کی اوریجنل یعنی اولڈ اسٹارٹ اسٹیٹ کے اسٹیٹس کی طرح ہو جائے so this creates non determinism and hence result اے عزیز طلبہ ابھی ہم نے ایک میتھڈ ڈسکس کیا میں چاہوں گا کہ اس کو ایگزامپل سے دیکھ لی جائے ایگزامپل کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بریف کرتا چلوں کہ ہم ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ایک نئی انیشل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرا دیں گے اسی کو فائنل کر دیں گے and that should behave like the initial state of original F A جو پہلا ایف اے ہے جو اس کی اوریجنل انیشل اسٹیٹ تھی اس کی طرح اس کو بہیو کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسری بات یہ کہ اوریجنل ایف اے کی جو فائنل اسٹیٹ تھی وہ فائنل بھی رہیں گی but should behave like the initial state of original F A جو پہلی انیشل تھی ان کی طرح بہیو کرنا ضروری ہے تاکہ جب کوئی اسٹینگ اینڈ ہو تو اب وہاں سے آپ دوبارہ ہی اسی ایف اے کی اسٹینگ کو کنکٹینیٹ کر سکیں کیونکہ کلوئر ہے اسٹینگس کا بار بار کنکٹینیشن ہونا ضروری ہے اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں example consider the following F A and this is N F A accept in language of strings containing double ہے you are very much familiar with this language نا it may be observed that F A star accept only the additional یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ تمام کینکٹینیشنس اس کی لینگویج کی جتنی بھی لیں گے چونکہ دیٹ کنٹین ڈبل ہے تو کینکٹینیشن میں تو آلریڈی ڈبل ہے آ جائے گا اور وہ آلریڈی لینگویج کا پارٹ ہے so the additional closure will be string تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی انیشل اسٹیٹ کو فائنل کر دیں نو ڈاؤٹ وہ بھی آپ کو ایس ایف اے دے سکے گی لیکن ہمارا ٹارگیٹ این ایف اے بنانا ہے اگر آپ اس کے انیشل کو فائنل کر دیں گے it will never accept unwanted string تو وہ اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کچھ انوانٹیڈ اسٹنگ بھی ایکسپٹ ہونے کا چانس ہے نو ڈاؤٹ تو ہم میتھڈ ہی اپلائی کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں we have introduced and initial state and final state اسی کو ہم نے فائنل کہہ دیا اور this should behave like the initial initial state state old of the given F A which is one اب ون کی اے اور بی کی جو ٹرانزیکشن ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس نئی انیشیل اور فائنل کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیکشن بنا لی جائیں اب میں ڈائریکٹ بتانے لگا ہوں کہ اے کے لیے ہم ٹو سے ملائیں گے اور بی کے لیے ون سے ملائیں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو ڈھونڈیں ڈیفینیٹلی آپ ڈھونڈ سکیں گے میتھڈ آپ کو بتایا جا چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو ملا دیا اور اس کے بعد چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس ایف اے کی جو فائنل اسٹیٹس ہیں وہ فائنل رہیں گی and that should behave like the initial state original initial state آپ کہہ دیں یا اولڈ انیشل اسٹیٹ کہہ دیں اس کی طرح بہیو کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جب بھی کوئی اسٹنگ تھری پر اینڈ ہو وہاں سے آپ اس کی کنکٹینیشن کے لیے ایک اور اسٹرنگ کو رن کر سکیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ state three should behave like state one اب اسٹیٹ ون میں اے اور بی کے جو ٹرانزیشنز ہیں وہی تھری کے لیے آپ ایڈیشنل ٹرانزیشن بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پر اگر اے آئے تو ٹو کی طرف موو کرتے ہیں اس لیے تھری پر additional transition for a I so will be moving toward two تو یہ ایڈیشنل ہم نے ملا دی what about b if you read if you read b at one will be still at one تو اب بی کے لیے ون کی طرف جانا ہے تو وہ بھی ایڈیشنل ٹرانزیکشن آپ کو تھری سے ون کی طرف جا رہی ہے وچ از فار بی تو تھری پر ایڈیشنل ٹرانزیکشن ہم نے بنائی ہیں اور یہ ایگزیکٹلی کلوجر ایکسیپٹ کر رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کلوجر کی لینگویج کے لیے ڈفرنٹ اسٹنگس لیں ان کو اس پر رن کریں ڈیفینیٹلی یہ ایکسیپٹ ہو سکے گی ڈیئر اسٹوڈینٹس ایک ایگزامپل ابھی ہم نے یہ دیکھی کلوئر کے لیے اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایگزامپلس اور دیکھ لیجیے ہم ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ تاکہ اس کے این ایف اے بنانے کا جو کانسیپٹ ہے for the closure of certain F A وہ تھوڑا سا پختہ ہو چلے اور اب اپنے طور پر بھی کچھ ایگزامپلس بنائیں ان کے این ایف اے بنائیں اور دیکھیں کہ کلوئر کی لینگویج ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں تو آئیے دوسری ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں consider the following F A consisting of two state one and two اور یہ ایف اے آپ دیکھ رہے ہیں so it may be observe that F A star accept only the which is null string again this is N F A accept the language of string ending in a اب اینڈنگ ان اے کو جب بھی کینکٹینیٹ کریں گے ایسی تمام اسٹینگ وچ اینڈ ان اے آپ کریں گے یو ویل تو اس طرح سے کوئی نئی اسٹنگ نہیں ملے گی البتہ نل کروئر کی وجہ سے مل جائے گی تو صرف نل اسٹنگ کا اضافہ ہو سکے گا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم اس انیشل کو فائنل کر دیں تاکہ نل ایکسپٹ ہو جائے نل ایکسپٹ ہو سکے لیکن ایسا کرنے سے بہت سی انوانٹیڈ اسٹنگ ایکسپٹ ہو جائیں گی جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا تو یہ اسی میتھڈ کی ایگزامپل ہے تو اب اس کے کلوجر کے لیے ایف اے اسٹار میں بتاتا چلوں کہ یہ نوٹیشن ہے for N F A accepting the closure of language accept by F A اس لیے ہم نے ایف اے اسٹار یوز کیا تو اب نیکسٹ ڈائگرام میں آپ اس کا این ایف اے دیکھ رہے ہیں as observed in the previous example the required N F A can be constructed only if the new initial state is introduced as shown below تو اس کو ہم new introduce initial state introduce کرائیں گے تو تبھی این ایف اے بن سکتا ہے ادر وائز اس انیشل کو فائنل کرنے سے uh, ساری ہی اسٹنگ ایکسپٹ ہو جائیں گی including the unwanted string as well اب یہاں ہمیں اے اور بی کی ٹرانزیکشن انٹروڈیوس uh, کرانی ہے اس نئی انیشل اور فائنل کے لیے اور keeping in view that these initial these transaction should be such that this initial and final state should behave like that in given F A one کی طرح کرنا ہے تو ون کی آپ ٹرانزیشن دیکھ لیں ون پر اگر اے آتا ہے ہم نے اے کے لیے ٹو سے ملا دیا and if we read b at one will be still at one تو بی کے لیے بھی ہم نے ون سے ملا دیا اب کلوجر میں دو اسٹیپ بنتے ایک اسٹیپ تو انیشل اور فائنل کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیکشن بنانا یہ کوئی ایڈیشنل ٹرانزیکشن نہیں ہے یہ ریکوائرڈ ٹرانزیکشن ہیں جو ضروری ہیں ایڈیشنل ٹرانزیکشن جو گیون ایف اے ہے اس کی ہر فائنل اسٹیٹ پر دی جائیں گی اور ان کو اس طرح سے بنایا جائے گا so that the final state should behave like the old initial state of given F A اب اسی چیز کو دیکھ لیں کہ state two should behave like state one اب اسٹیٹ ون پر اگر اے آئے we are to move to state two اس لیے اسٹیٹ ٹو پر اگر ہم ایڈیشنل کوئی ٹرانزیکشن بنانا چاہیں تو وہ تو اے کو اے پر رکھے گی اور وہ ایک لوپ ہوگا and loop is already there اس لیے وہ لوپ نہیں دکھایا جا رہا ایک ہی لیٹر کے دو لوپ دکھائے نہیں جاتے اس لیے وہ ایڈیشنل ٹرانزیکشن آپ کو نظر نہیں آ رہی اب آپ نے additional transaction for letter b بنانی ہے اور وہ اس طرح سے بنانی ہے so that it should correspond to state one state one پر جو بی ہو اسی کے اعتبار سے اب اسٹیٹ ون پر بی پر لوپ ہے جو اسٹیٹ ون پر رکھتا ہے اس اعتبار سے ٹو کی ایڈیشنل ٹرانزیکشن جو بی کے لیے بنانا تھی اس کو ون کی طرف جانا ضروری تھا اور یہ ٹرانزیکشن آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے اس لیے اس کو دوبارہ دکھایا نہیں گیا تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس این ایف اے میں اوریجنل ایف اے کی فائنل اسٹیٹ کی ایڈیشنل ٹرانزیشنز دکھائی نہیں دے رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ایڈیشنل ٹرانزیشن سیم تھیں جو ایف اے کی پہلے ایگزٹ کرتی تھیں تو یہ ایک ایسی ایگزامپل آ گئی جس میں جو ایڈیشنل ٹرانزیشن ہم بنانا چاہ رہے تھے لیکن آلریڈی ایگزٹ کرنے کی وجہ سے نہیں بنا سکے تو یہ این ایف اے ہمارا ایف اے کا کلوجر کے لیے ریکوائرڈ این ایف اے عزیز طلبا ابھی ہم نے جو ایگزامپل ڈسکس کی وہ بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل تھی اس اعتبار سے کہ جو فائنل اسٹیج پر ایڈیشنل ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرانی تھی وہ کرانے کے باوجود ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ وہ آلریڈی ایگزٹ کر رہی تھیں میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کی کچھ ایگزامپلس آپ خود سے بنائیں اور میتھڈ کو بڑا کلیئر ہے اپنے سامنے رکھیں اس کے کلوئر کے لیے این ایف اے بنائیں اور لینگویج بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو لینگویج ایف اے میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے اس میں اور اس کے کلوئر میں کیا فرق ہے اس لینگویج کا جاننا بہت ضروری ہے اس لینگویج کے لیے اسٹینگس ڈھونڈیں اور ان اسٹینگس کے لیے سکسیزفل پاس ڈھونڈیں جو آپ این ایف اے بنائیں گے اور جو ایکسیپٹ نہیں ہو رہی اس لینگویج کو بلانگ نہیں کر رہی ان کے لیے بھی ان کو بھی رن کر کے دیکھیں ان کو ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹو وے چیک میں آپ کو بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں اس کو ضرور چیک کریں خود سے ایف ایز بنائیں خود سے کلوجر کے لیے این ایف اے بنائیں خود سے ایف ایز کے کنکٹینیشن کے لیے آپ این ایف ایس بنائیں خود سے ان کے یونین کے لیے این ایف ایز بنائیں عزیز طلبہ میں یہ چاہوں گا کہ آج جو ٹاپک ڈسکس ہوئے ان کو ایک نظر دیکھ لیا جائے so we are summing up our lecture we started from how to actually ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کسی ایف اے کے یونین کے لیے این ایف اے کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی ہم نے کینکٹینیشن کے لیے uh, دیکھا میتھڈ دیکھا اور اس کے این ایف اے بنانے کے لیے ایگزامپلس دیکھی اور میں نے آپ کو بڑے کلیئرلی بتایا کہ رولس کو آپ سامنے رکھیں یونین کے لیے آپ ایک نئی انیشل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائیں گے اور ایف ایز کی گیون ایف ایز کی انیشل اسٹیٹس کے اسٹیٹس کو ختم کر دیں گے اور نئی آپ ٹرانزیشن بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے so that will create non determinism یہ میں نے یونین کے سلسلے میں بتایا اور کینکیٹینیشن کے لیے ایک شروع میں جو میتھڈ بتایا گیا وہ یہی تھا کہ ایف ایف اے اے جو فرسٹ اس کی فائنل اسٹیٹ کو ایف اے ٹو کی انیشل اسٹیٹ کی طرح بہیو کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم ان کی ٹرانزیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے نئی ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرائی تھی اور فرسٹ ایف اے کی فائنل اسٹیٹس کا فائنل اسٹیٹس ختم کیا تھا سیکنڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کا انیشل اسٹیٹس ختم کیا تھا لیکن if second F A accept نرسٹنگ all the strings accepted by first FA must be accepted by the required NFA اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں first FA کی تمام final states کو final رکھنا ضروری تھا جو different examples میں آپ دیکھ سکیں lastly ہم نے FA کے closure کے لیے NFA بنانے کی بات کی اور ہم نے تمام examples میں دو examples discuss کیے اس میں ہم نے ایک نئی اسٹیٹ اسٹارٹ کی انٹروڈیوس کرائی اس کو انیشل اور فائنل کہا اور اس کے اے اور بی کی ٹرانزیکشن خود سے بنائی and that should correspond to the original start state اور old start state of given F A اس کے کورسپونڈ ہم نے بنا دیا اور جو گیون ایف اے کی فائنل اسٹیٹ تھیں ان کے لیے ہم نے نئی ٹرانزیکشن انٹروڈیوس کرائی that correspond to the initial state of given F A یہ ہم نے اس میں آج ڈسکس کیا عزیز طلبہ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ